امر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو قرآن کے بارے میں جھگڑا کرتے ہوئے پایا تو فرمایا تم سے پہلے لوگ بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئے انہوں نے اللہ کی کتاب کے بعض حصوں کا بعض حصوں سے رد کیا حالانکہ اللہ کی کتاب تو اس لیے نازل ہوئی کہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے بس تم قرآن کے بعض حصے سے بعض کی تقزیب نہ کرو اس سے جو تم جان لو اسے بیان کرو اور جس کا تمہیں پتہ نہ چلے اسے اس کے جاننے والے کے سپرد کر دو مشکات المسابی حدیث نمبر دو سو سینتیس